کہا سغران میری جان علی پورا کر دو نہ یہ ارمان علی لوٹاؤ نہ وطن میری جان علی من لوٹا نوتن صبح میری جان لی برے منت لوٹا نوتن جب سے تم گھر سے گئے لطف ازاں جاتا رہا لوٹانے کا جو وعدہ تھا وہ رلواتا رہا چند لمحوں کی ہوں مہمان علی لوٹا نوتن میری جان علی برے منت لوٹا وطن صبح میری لی اکبر من لوٹا نہ وطن ایسی تنہائی کے تنہائی کو ڈر لگتا ہے ایسے منظر ہے کہ بینائی کو ڈر لگتا ہے گھر مجھے لگتا ہے زندان علی لوٹا نہ نوطن میری جان لی اکبر من لوٹا نہ وطن سب میری تیرے ہوتے ہوئے آباد تھے رستے سارے تیرگی میں بھی تھے آنگن میں چمکتے تارے زندگی ہو گئی ویران علی لوٹا نوتن میری وطن سبران میری جان پر من منٹا نوتن تو نہیں آتا تو ایک خط ہی روانہ کر دے میرے جینے کا یہی ایک بہانہ کر دے اتنا کہنا تو میرا مان لے لوٹاؤ من لوٹا نا میری جان لی برمن من صبح میری جان لی اکبر من لوٹا لوٹا وطن اب نہ بابا سے شکایت ہے نہ اما سے گلا میں تو بیمار ہوں بیمار سے رشتہ کیسا ہم یہ ہے بھول پھپی جان علی برے نہ وطن میری جان علی اکبر من لوٹا وطن صبح میری میری آنکھوں میں تمہیں عشق گوارا ہی نہ تھے تیرے بن کاٹو بیماری کے لمحے کیسے بہت ہے سامنے ہر آن علی لوٹا نتن لوٹا سبحان میری جان لی اکبر من لوٹا نہ وطن قبر زہرا پہ بھی اب جانے کی ہمت نہ رہی اب دیا گھر میں جلانے کی بھی طاقت نہ رہی نہ توانی کا طوفان علی لوٹاؤ نہ وطن سبحان میری جان علی اکبر من سے لوٹا نتن صبح میری جان علی اکبر من سے لوٹا نتن کوئی جھونکا بھی ہوا تھا جو ادھر آتا ہے مجھ سے پہلے میرا دل جان بدر جاتا ہے بس یہاں پہ لگے کان علی برے من لوٹا میری جان علی جانلی من وطن لوٹا نتن میری جان لی برے من لوٹا نتن کیا کبھی سوچا بہن درد سے روتی ہوگی لوٹے آؤ تو وہ قبر میں سوتی ہوگی ہے بہت اس کا بھی امکان لوٹا نتن ارے من لوٹا نوتن تہ شبھ میری برے من لوٹا نتن یا تو پردیس سے سہرا کا کفن لے آؤ یا میرے جیتے ہوئے اپنی دلہن لے آؤ رکھو اتنا تو میرا مان لی لوٹاؤ نہ وطن میری جان علی اکبر من لوٹاؤ لوٹا نتن میری جان علی اکبر من وطن کیا کوئی اپنا وطن چھوڑ کے یوں جاتا ہے شام کو گھر میں پرندہ بھی چلا آتا ہے اے میرے گھر کے نگہ علی لوٹا نتن میری علی اکبر من لوٹا وطن میری جان علی اکبر من غش کے عالم میں بھی ریحان تھا سغرا کا بیان کیا دم مرگ سے گانے نہ پڑھو گے قرآن اے میرے بولتے قرآن علی لوٹاؤ نہ وطن برمن لوٹاؤ نہ وطن سبران میری جان لی برمن لوٹاؤ نہ وطن